اب ایک سوال یہ ہے کہ قبرستان میں جب جاتے ہیں تو قبرستان میں کیا جوتیاں پہن کر جا سکتے ہیں یا نہیں کیا جوتیاں پہن کر جانا یقیناً بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جوتیاں پہن کر نہ جایا جائے لیکن جیسا کہ وہاں یعنی تو اس سوال یہی ہے کہ کیا جوتیاں پہن کر جا سکتے ہیں یا نہیں جزاک اللہ خیر منیش بھائی آپ اصل میں جواب بھی دینا چاہتے تھے پر پتہ نہیں پھر آپ رک گئے بارہ یہ ہے کہ اگر تو راستہ ہے قبرستان میں پرانا تو وہاں سے گزرنا جوتیوں سمیت گزرنا جائز ہے اگر نہیں ہے تو جوتیوں سمیت قبرستان میں جانا ناجائز ہے ہاں اگر قبرستان میں زیادہ ایسے کچھ کانٹے وغیرہ ہیں تو پھر وہ جوتیوں سمیت بھی جا سکتا ہے لیکن وہ ابن ماجہ شیو کی حدیث ہے کیا تھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جوتیوں سمیت قبرستان میں چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی نے اس کو فرمایا یا صاحب اصب پتعین خلا لا یو زی ہے لا یو لا تو زی ہے لا یو زی کا اے جوتیوں والے جوتے اتار دے نہ تو ان کو تکلیف دے نہ وہ تجھے تکلیف دیں تو یعنی سنت طریقہ تو یہی ہے کہ جوتے اتار کر قبرستان میں جایا جائے لیکن چونکہ آج کل آپ نے دیکھا اکثر قبرستان ایسا ہے وہاں کو کانٹے بھی بکھرے ہیں یا کچھ ایسی بوٹیاں اگی ہیں جو تکلیف دیتی ہیں تو وہاں سے گزر نہیں چاہیے جانا ہی نہیں چاہیے دور سے ہی فاتحہ پڑھ دینی چاہیے کنارے سے ہی ضروری نہیں ہے کہ اپنے کسی عزیز کی قبر پر جا کر دوسرے قبروں کی توہین کر کے جایا جائے نہیں تو پھر جوتے اتار کر جائے اور اگر ضرور قبر کے سامنے جا کر پڑھنا ہے تو جوتے اتار کر پھر جائے جوتوں سمیت بغیر کسی مجبوری کے جوتوں سمیت